آزمائش میں ڈالتا ہے انجام تین والوں کا کامیابی اور بے دینوں کا ناکام اللہ یہ اندھیر اندھیر نگری نگری نہیں چوپٹ راج نہیں ایک بات ساتھ میں اور بھی بتانا چند قیامت کے دن فائنل فیصلہ ہوگا آخری جس کی دینداری ثابت ہوگی ہمیشہ کی جنت اور جس کی بے دینی اتنی ثابت ہوئی ہے جو کفر تک پہنچے گیا ہمیشہ کی جہنم اور جس میں بے دینی اتنی آئی کہ جس کے ذریعے اس کی روح ناپاک ہو گئی ہے مسلمان تو اس کا علاج وہاں پر جہنم میں ہوگا جو میں بتلا چکا یا اس کے پہلے حشر میں ہوگا یا قبر میں ہوگا بتلا رہا تھا میں دنیا میں کیوں بھائی دنیا کے علاج ہو جائے کیسے ہوگا ایک تو ایک ہم نیکیاں خوب کریں اس دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کریں اور نیکیوں کا سرچشمہ دعوت ہے سب سے بڑا زیادہ وقت ہمارا دعوت میں گزرے بڑی نیکی ہے یہ نیکی ہے اس سے ساری نیکیاں وجود میں آئیں گی دعوت سے ساری نیتیاں وجود میں آئیں گی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نبوت ملنے کے بعد اکثر وقت جو گزرا وہ دعوت میں گزرا اور صحابہ کا اکثر وقت جو گزرا وہ دعوت میں گزرا اور جتنے سفر صحابہ کے ہوئے سارے دعوت کی بنیاد پر ہوئے مدر ہے خود ہے خندق ہے جتنے بھی سفر سارے دعوت بنیاد پر ہوئے خیبر ہے یہ سارے دعوت کی بنیاد پر یعم اور قادشی بھی دعوت کی بنیاد پر ہوا صحابہ کے سفر ملک اور مال کے حاصل کرنے کے لیے نہیں تھے بلکہ صحابہ کے سفر دعوت کی بنیاد پر تھے کہ مخلوق کے خدا کو خدا سے جوڑا جائے اس پر صحابہ کے سفر تھے ملک اور مال کے لیے ملک اور مال کے دل دادا صحابہ نہیں تھے مکہ جو فتح ہوا تو مکہ کا اپنا وطن تھا لیکن اپنا وطن مکہ اور اپنی زمین اور اپنا مکان اس تک کو صحابہ نے نہیں لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا تو جو جو لوگ اپنا اپنا مکان قربان کرنے کے بعد لینے کو تیار نہ ہوں وہ کیا نثر اور شام اور عراق کی رنگ ریلیوں رائے ٹپکا تھے یہ لوگ رائے ٹپکانے والی قسم دنیا کی چیزوں پر رائے ٹپکانے والی قسم صحابہ نہیں تھے بلکہ رسول کریم کو طریقوں کے گرمی کی وجہ سے آنسو ٹپکانے والے کسان تھے اور آنسو ٹپکانے والوں سے خدا کام لیتا ہے رال ٹپکانے والوں سے خدا کام نہیں لیتا وہ دین کا کام کرنے والے کہ جو بے دینی دنیا میں دیکھ کر آنسو ٹپکا رہے ہوں ان سے تو خدا دین کا کام لیتا ہے جن میں قرآن ہو وہ دین کا کام کرنے والے جو دنیا کے رنگ ریڑیوں پر رال ٹپکاتے ہو ان سے خدا دین کا کام نہیں لیتا اگر دین ہوا بھی تو وہ ویجیٹیبل اور نقلی دین ہوگا جو غلط طریقوں کو شیئر نہیں کر سکے گا اور اصلی دین ہوگا غلط طریقے خود زیر ہو جائیں گے غلط طریقے خود گر جائیں گے اللہ تو خود کہتا ہے وہ لذیذ الطع رسول ادا ودین لحاظ سے الدین کلی جتنے غلط طریقے ان کے اندر غالب ہوگا صحیح طریقہ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح طریقہ حقیقت ہو صورتن صرف نہ ہو حقیقت میں وہ صحیح طریقہ ایک تو نیکیاں کرو گے تو گناہوں کے زہریلے اثرات اور روحانی بیماریاں دھیمے دھیمے ختم ہونی شروع ہوگی ایک کام دوسری چیز ہے گناہوں اسے پاک ہونے اور روحانیت سے پاک کرنے کی دوسری چیز بڑی بہترین پسند کی وہ ہے توبہ بڑی عجیب بتا رہا ہوں وہ توبہ توبہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے کوئی آدمی کر لے ایسی حیرت انگیز یہ چیز ہے کہ بڑے میں بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا جتنا ہی بڑا گناہ ہو توبہ سے معاف ہو جائے گا یہاں تک کہ جو کفر اور شرک جہنم کی آگ جس گناہ کو صاف نہیں کر سکتی اس دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے کفر اور شرک کا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جائے گا اسی سال کا بڈھا کافر سورج نکلنے کے بعد آٹھ بجے اگر مسلمان بن جائے توبہ کر دے اور دس بجے مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا ان شاء اللہ حالانکہ نماز ایک نہیں پڑی اسی سال کے بڈھے کا کفر توبہ سے ماں ڈاکو کا ڈاکا توبہ سے ماں چور کی چوری توبہ سے ماں جس گناہ کو بھی کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو توبہ سے ماں لیکن توبہ سم کیا ہے توبہ سمندر توبہ جس سے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کیا اس میں تین شرطیں ہیں توبہ میں تین باتیں ایک تو یہ کہ آدمی نے اپنے گناہ پر صحیح ندامت آ جائے خدا کے سامنے شرمندہ ہو جائے اے اللہ میں قصوروار ہوں تو مجھے معاف کر شرمندہ ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے بارے میں طے کرے کہ اب میں غلط نہیں کروں گا دو بات اور تیسری بات ہے کہ پچھلا پچھلی جو غلطی ہو چکی جس کی ابھی توبہ کر رہا اس کی تلافی شریعت میں جتنی مطلوب ہے وہ تلافی کرنی پڑے مثلاً پانچ سال کی نماز نہیں پڑھی تو وہ قضا پڑھ لو روزے نہیں رکھے دو سال کے روزے رکھ لو زکات پانچ سال سے نہیں دی تھی دے دو حج نہیں کیا اب کو تو خالی توبہ سے معاف نہیں ہونے کا حج کرنا پڑے گا تاخیر کا گنا معاف ہو جائے گا توبہ سے اگر کسی درجی نے کپڑا چوری کیا ہے تو اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کپڑا جا کے جس کا چوری کیا واپس نہ کرے یا اسے معاف نہ کرا لے کسی کا پیسہ دبا لیا کسی کی زمین دبا لی تو جب تک وہ پیسہ واپس نہ کرے وہ زمین واپس نہ کرے یا یہ کہ اسے معاف نہ کرا لے تو توبہ قبول نہیں ہوگی جتنے کے بعد ہیں جب تک آدمی اسے ادا نہیں کرے گا تو اس کا گنا معاف نہیں ہوگا چوری کر لی واپس کر دو چوری کا مال ڈاکہ ڈال دیا واپس کر دو ڈاکے کا مال یا کسی نے قیمت کر دی کسی نے بہتان لگا دیا کسی نے دل دکھا دیا کسی کو گاڑی دے دی کسی کی چگلی کھا دی تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ گناہ معاف نہیں گا اس لیے کہ اللہ کے حقوق تو اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے گا لیکن بندوں کے حقوق خدا اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے گا وہ بندے حوالے کر دے گا قیامت کے دن وہ بندے اگر معاف کر دیں تو معاف ہوگا اور معاف نہ کرے اس کے بدلے میں نیکیاں مانگے تو اسے نیکیاں دینی پڑیں گی نیکیاں جو نہیں رہیں گی ان کے گناہ لینے پڑیں گے اس لیے بندوں کے حق جو ہے یہ بڑے سخت ہیں تو خدا بندے ہی ہمارے گرے اور بندے کہاں معاف کرنے والے وہ تو ایک ایک نیکی وصول کریں گے اس لیے میرے محترم دوستوں توبہ میں تین باتیں یاد رکھیں ایک تو موجودہ زمانے میں ندامت ہو جائے آئندہ زمانے میں غلط نہیں کروں گا یہ طے کر دے اور پچھلے زمانے کی تلاشی کر دے یہ تین باتیں میں توبہ قبول ہو گئی توبہ قبول ہو گئی گنا دل صاف ہو گیا میں ضم کم اللہ بنا جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کی طرف توبہ اور اشتہار کرتا ہے تو اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک دیہات کا رہنے والا جنگل بیابان کے اندر اپنے اونٹ کو لے کر جا رہا ہے کہیں لیتا آرام کرنے کے لیے اور وہ اونٹ اس کا گم ہو گیا اس پر کھانا بھی تھا پانی بھی تھا سب کچھ تھا اور جب اٹھا تو اونٹ نہیں ہے لکھوں تک میدان سورج سے تب رہا مرنے کی خطرہ اسے معلوم ہوا اب میں کیسے راستہ طے کروں گا کھانا پینا کچھ نہیں بھوکا پیسہ مروں گا مرنے کے لیے وہ آدمی لیٹ گیا ذرا آنکھ لگی تھی تھوڑی آنکھ مجھے تو اونٹ سامنے آ گیا اب یہ اونٹ سامنے آیا تو مجھ سے کتنی خوشی ہوئی جیسے قبر میں میں واپس آ گیا آدمی میں جب خوشی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کہنے جاتا ہے کچھ اور کہا جاتا ہے کچھ تو اس نے خوشی کے مارے یوں کہا کہ اے میرے اللہ تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے اور میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں اس نے یعنی کہ بہت زیادہ خوشی میں کہہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر کھینچ رہے کہ اس گم شدہ اونٹ کے ملنے پر اس دیہاتی کو جتنی خوشی ہوتی ہے جسے بات پور الٹی کر رہا ہے جتنی خوشی اس دیہاتی کو ہوتی ہے اللہ کو اپنے اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس دیہاتی کو گم شدہ اونٹ ملنے سے ہوتی جو اٹھا بندہ اللہ کی دروازہ جو ان کا بندہ کی طرف آئے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بھائی اور یہ توبہ جو ہے نا یہ بھی تبدیل میں نکل کر بڑی توفیق ملتی ہے اچھا ماحول ہوتا ہے دین کی باتیں ہوتی ہیں آدمی میں ندامت آتی ہے اور ہچکیاں مار مار کے آدمی ہوتا نے شرابی جی کو نکالا تھا جماعت میں نکلنے کو تیار نہیں تھا لیکن چوبیس گھنٹے میں شہر میں بدل گیا ماحول کو دیکھ اور تعجب میں سب سے پہلے وہ اٹھا اور وہ دعائیں مانگ رہا سارے ہم سورے میں وہ دعائیں مانگ رہا تھا میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ وہ شرابی دعا مانگ رہا میں بھی اپنے پیچھے جا کے بیٹھ گیا اسے بتانا چلے ایسا تو وہ یوں کہہ رہا تھا گیا خدا ان سب میں گنہگار تو میں ہوں قصوروار تو میں ہوں ارے سارے تیرے نیک بندے ہیں اے خدا یہ تو سارے اصحاب قید جیسے ہیں اور میں ایسا ہوں جیسے ان کے پیچھے کتا لگ گیا تھا تو میں تو کتے جیسا ہوں اے اللہ میرے ایسا رو رہا تھا ایسا وہ گنہگار جسے اللہ کے سامنے ندامت آ جائے وہ اچھا ہے بنسپت اس دیندار کے جس میں فخر آ جائے اس لیے کہ فخر سے تو سارا دین ختم اور ندامت سے سارے گناہ ختم یہ ندامت ہے جو نظامت ہو اور پھر صبح کے وقت میں سب سے اس نے معافی مانگی اگر میں بالکل غلط کام نہیں کروں گا پنج وقتہ نماز پڑھوں گا اللہ کا شکر ہے کہ جب تک میری ملاقات اس کی ہوتی رہی تو وہ بھلائی کے اندر ہی میں نے اسے پایا حرام کی ساری آئی اس نے روزی چھوڑ دی حلال کی روزی پر آ گیا اور اللہ نے بڑی برکتیں دی اس کے ساتھ مرحمت فرمائی یہ میں نے کیا چیزیں بتائی آپ کو معلوم ہے یہ میں نے وہ چیزیں بتائی آپ حضرات کو کہ جہنم میں جا کر گناہوں سے پاک ہونے کے بجائے قبر میں جا کر گناہوں سے پاک ہونے کے بجائے آدمی اس دنیا کے اندر ہی پاک ہو جائے اور تین چیزیں میں نے بتائیں ایک تو نیکیوں کا کرنا دوسرے توبہ کا کرنا توبہ کی تین شرطیں بتا دی ایک تیسری چیز رہ گئی تیسری چیز ہے تکلیفوں کا اٹھانا جو تکلیف مسلمان پر آتی ہے وہ اس کے گناہوں کو صاف کرتی ہے داہنے جیب میں پیسے دے بائیں جیب میں تلاش کیے نہ ملے فکر مند ہو گیا یا اللہ تھوڑی دیر میں مل دو منٹ میں اس دو منٹ کے اندر بھی اس کے گنا معاف ہوتے مسلمان پر جو حوادث آتے ہیں اللہ محفوظ رکھے حوادث سے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور گناہوں کے زہریلے اثرات ختم ہوتے رہتے ہیں یہ تین چیزیں اللہ نے ہمیں ایسی بھی ہیں اس دنیا میں مسلمان کو ایک تو نیکیوں میں کرنا ایک توبہ سے کرنا اور ایک تکلیف ہوگا اٹھانا تکلیف ہوگا اٹھانا بھی جماعت میں الحمدللہ دین کی نسبت پر تکلیف ہوگا اٹھانا نسبت الہی پر تکلیف ہوگا اٹھانا مل جانے بلّہ آتا ہے خام آگا جو تکلیف اٹھانی خام آگا تکلیف اٹھانا یہ تو احمانیت میں نہیں ہے لیکن دین کے تقاضوں پر تکلیف اٹھا لینا یہ مجاہدہ بنے گا اور بالکل ایش آرام کے اندر رہنا اور دین کو بالکل اجاڑ پہ چلے جانا یہ نفسانیت بنے گی تو نفسانیت بھی ٹھیک نہیں رحبانیت بھی ٹھیک نہیں مجاہدہ ٹھیک ہے اور مجاہدہ کیا ہے خدا کے دین کے تقاضوں پر جو تکلیف آ جائے اسے برداشت کرنا لیکن خدا کے دین کو نہ چھوڑنا میں کی میں عرض کیا تو دنیا میں آدمی تھوڑی تکلیف برداشت کر دے خدا کے دین کے لیے تو بڑی سے بچے گا جہنم والی اور اگر دنیا میں آدمی خدا کے دین کے لیے تھوڑی سی آواز زیادہ آ رہی آواز نہیں آ رہی اس طرف نہیں آ رہی اچھی بات ہے ذرا انتظام کرو اس طرف آواز نہیں آ رہی جی، کہ خدا کا دین جو ہے طاقت والا بھی ہے قیمت والا بھی ہے خدا کے تو یہی یا یعنی خدا کے دین کے لیے کچھ خوشیاں قربان کرنی پڑتی ہیں جو آدمی دین پر چلے گا خوشی قربان کرنی پڑے گی رشوت کو چھوڑے گا تو بجائے مرغا کھانے کے دال پر آنا پڑے گا خوشی قربان ہو گئی لیکن اس پر جنت کی خوشی ملے گی اور جنت کی خوشی کیسی ہے بڑی خوشی جنت کی ہے اس کے لیے دنیا کی چھوٹی خوشی قربان کر اور دین پر چل یہ عقل بندی کی بات جنت میں داخل ہو گیا تو میں عرض کر چکا جو خوشی ملے گی وہ کیا ملے گی چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی ملی تو پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی دودھ کی نہریں شہد کی نہریں پانی کی نہریں پاکیز اور شراب کی نہریں ناپاک شراب نہیں ہوگی سونے چاندی کے مکانات اس کے جوڑنے کے گارا مشک کا جنت کی زمین کی مٹی سافران کی پتھر اور کنکر ہیرے جواہرات کے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے گا وہاں ستر بہتر ملیں گی بیویاں اسی ہزار ملے گا نوکر چا کر ہر کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ دل جو ہمت افزائی کریں گے ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کی زیارت ہوگی نہ وہاں پر تبلیغ نہ وہاں پر نماز نہ وہاں پر روزہ نہ وہاں پر دکان کا کھولنا نہ وہاں پر عورتوں کے لیے کھانا پکانا نہ بچوں کو پہانے صاف کرنا بالکل فرصت سے میاں ایک طرف بیٹھے ہیں بیوی ایک طرف بیٹھی ہے سامنے منفر ہے پھول پھلواری ہے اگر گھومنا پھرنا ہے دوسروں کی جنتوں میں تو جا سکتے ہو تھکن کچھ نہیں تیز رفتار سواری ہوں گی سلیم علیہ السلام کی جنت پہ جاؤ ملاقات کر لو ان سے بیٹھو تھوڑی دیر ضیافت کریں تمہاری کچھ کھا پی لو تمہاری جنت میں اگر کوئی آوے ان سے ملاقات کر لو کھاؤ پیو ملو اور جنت کے اندر جو تخت کے اندر بیٹھنے کی سیٹیں ہوں گی وہ آمنے سامنے ہوں گی جیسے ریلوں میں ہوتی ہے ایک سیٹ ادھر ایک سیٹ ادھر بعد جنت کی سیٹیں بھی آمنے سامنے ہوں گی اللہ سرور متقابرین کا لفظ ہے قرآن میں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے بیٹھے ایسا نہیں آمنے سامنے بیٹھیں گے کاس پیا ولا سیم چھینا جب تی بھی ہوگی آپ ایک گلاس میں پی رہے میں نے کے ہاتھ سے گلاس چھین کے میں نے پی لیا اب میں نے پینا شروع کیا آپ نے گلاس چھین کے پی لیا یہ لڑائی کی وجہ سے نہیں لڑائی کی وجہ سے نہیں اس سے خوشی اور بڑھے گی ہوگی چھوڑی یتنا جاؤ نتیا لغو فیہا ولا تاثیم اچھا وہاں کے بیر بغیر کے وہاں کے کیڑے تہ لگے ہوئے و باہ مشکو بغیر کانٹے کے بیڑ ہوں گے تہ لگے ہوئے کیڑے ہوں گے بہتا ہوا پانی ہوگا اور پھیلا ہوا سایہ ہوگا تیز رفتار گھوڑا اگر درخت کے سائے کے نیچے چلے تو سو سال میں بھی جا کے وہ سایہ پورا نہیں ہوگا ایسا سایہ ہوگا وزیل منگول بمائی مشکل وفاقتن کثیرت لا مقتوعت ولا ممنوع وفروش مرفوع انا انشاناہن انشاءن فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین اللہ کہتے بہت سے پھل ہوں گے موسم کو اس کا ختم نہیں ہوگا سدا بہار ہوں گے مالی کو روکنے والا نہیں ہوگا اور عورتیں جو ہم نے بنائی ہوں گی وہاں پر تو وہ ہم نے بنائی ہوں گی یعنی کوئی ان کی ماں یا کوئی باپ یا کوئی نانا نانی ان کا کوئی میکا نہیں ہوگا کہ مرغا اڑ کے اٹھ کے چل دے ایسا نہیں ہوگا دنیا میں کرتے نا نارا سے بھی ماں کے گھر چلی گئی چھ مہینے ہو گئی نہیں آ رہی وہاں ایسا نہیں ہوا اللہ ہوتا تو میں نے بنائی ہے نہ اس کے ماں ہے نہ باپ ہے ایک ایک خود الگ الگ ہوگی تیری بیوی ہوگی اور تیری نظروں کو وہ نیچا کرے گی تیری نظروں کو وہ نیچا کرے گی اور اس کی نظریں خود نیچی ہوں گی ہاں بالکل فن کاشرا تو طرف یہی ہوں کاشرا تو طرف کے دونوں مانا ہے شوہر کی نظریں نیچی رکھے گی یعنی اور کسی طرف کی نگاہ نہیں جائے گی اور خود کی بھی نظریں نیچی ہوں گی یعنی وہ کسی کی طرف جا کے نگاہ نہیں کرے گی کہیں چلی جائے یہ نہیں ہوگا ماں باپ نے جو اٹھ کے چلی جائے ناراض کبھی ہونے کے لیے بالکل پاک صاف ہوگی نہ اسے حیض ہے نہ نفاس ہے نہ اسے پیشاب ہے نہ اسے پہانا ہے جنت کی ہور کی ایک انگلی کا پوروا اگر زمین آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا جائے تو چاند اور سورج کا دکھائی دینا بند ہو جائے اتنی روشنی ہوگی تو پورے بدن میں کتنا نور تو ستر رڑوں میں کتنا نور تو جس جنتی پر یہ نور نشان ہو رہا اس جنت کا بدن کتنا نورانی اس کی روح کتنا کتنی نورانی اور یہ نور بڑھتا چلا جائے گا پھر وہ خزانے خدا بندی جہاں سے نور آ رہا ہے اللہ نور سما بات بلا وہ خزانے خدا بندی کا نور کتنا ہوگا وہ یہاں تو میں ایک منظر ہی کہہ سکتا ہوں باقی یہ کہ کیسا ہوگا بھائی تو جائے بغیر اس میں داخل ہوئے بغیر آدمی سمجھ نہیں سکتا نام چاہے اس کا دودھ ہے تم سمجھو گے جیسا یہاں کا دودھ ہے ویسا ہوگا نام پانی کی نہر ہے نام پانی دودھ شہد شراب کیلا انار انگور نام تو سارے وہی ہیں لیکن یاد رکھیو جیسے دنیا میں ہے ویسی چیز نہیں ہوگی بلکہ وہاں کی ہر نعمت ایسی ہوگی کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کام نے سنا نہیں اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ایسی ہوگی نہ اس کا پانی نہ اس کا پانی ہے ایسا پانی نہیں جیسا دنیا میں پانی دنیا کا پانی پیٹ میں جا کے زندگی بنتا ہے وہاں کا پانی ایسا نہیں ہوگا اب اس پانی نام تو پانی لیکن وہ ایسا پانی نہیں صرف نام کے اندر مناسبت ہے وہ چیز کچھ ایسی ہوگی کہ اس کے ایک گھونٹ کی قیمت پوری دنیا کا سرمایہ ادا نہیں کر سکتا اب ایک اس زبان سے تمہیں سمجھو جنت کی حور کی اوڑی کا ایک موتی اتنا قیمتی ہوتا کہ ساری دنیا کا سرمایہ اس کی قیمت پیدا نہیں ہو سکتا جنت کی ہور اگر آسمان سے زمین کی طرف جانچ دے تو پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے اور آسمان سے زمین تک کا فاصلہ پانچ سو برس کا ہے جب ایک گور میں اتنی خوشبو ہوگی تو ستر ہورے جب چاروں طرف آپ کے بیٹھی ہوں گی قریب میں تو بتائیے ان کے اندر میں خوشبو کے کیسے پگتارے آ رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے استعداد پیدا کر دے گا میرے محترم دوستوں نام تو دنیا جیسے لیکن چیز کچھ اور ہوگی ہر نعمت ایسی ہوگی جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا سننے میں آدمی بہت تو سن سکتا ہے جنت کی ایسی نعمت نہیں ہوگی جسے سنا بھی ہو یہاں تک کہ دل میں خیال بھی نہیں گزرا ایک آدمی دل میں خیال گزارنے بیٹھے دل ہی بیٹھ جائے بیٹھ کے دل میں خیال کرتا رہے باغات ہے اور نہریں ہیں عورتیں ہیں مکانات ہیں بڑے مزے کر رہا ہوں آرام کر رہا ہوں خیال میں آدمی بہت کچھ لا سکتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہاں کی نعمتوں کا کوئی آدمی خیال میں بھی نہیں لا سکتا پھر آپ کہو گے مولوی صاحب اس کا نام دودھ کیوں رکھا کچھ اور رکھتے پھر اس کا نام پانی کیوں رکھا کچھ اور رکھتے بھی یہاں جیسا ہے ہی نہیں ہو دیکھو اگر خدا کچھ اور نام رکھ دیتے اس کا اور قرآن میں اس کا ذکر کرتے تو ہم سارے وحشت میں پڑ جاتے کہ کیا چیز ہے نام وہ بتائے جس سے ہمارے کان مانوس ہے یہ اللہ کا کرم ہے ایسے نام بتا کچھ تو خیال آ یہاں کی لذتوں سے وہاں کی لذتوں کا تھوڑا سا انداز ہو کہ شہد کی کیسی لذت دودھ کی کیسی لذت پانی کی کیسی لذت کپڑوں کی کیسی لذت مکانات کی کیسی لذت ہریالی کی کیسی لذت بیوی کی کیسی لذت یعنی ہر چیز کی یعنی سفر کرنے میں ایک دم سے اس میں کیسی لذت یہ لذتوں نے تھوڑا تھوڑا سا اللہ نے دکھا دیا بھائی کچھ تصور بن بندے لیکن آدمی اگر اللہ تعالیٰ نام ہی کچھ دوسرا رکھ دیتے تو ہم تو سارے پریشان ہو جاتے مثلاً اللہ وہاں کے دودھ کا نام بجائے دودھ کے یوں کہتے کہ وہاں بندر ماں کی نہریں ہوں گی تو آپ سارے پوچھتے یہ بندر ماں کیا عربوں سے پوچھتے عرب کہتے ہیں عربی لغت میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ مریشن کو سمجھ میں نہیں آیا اب تم سارے ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہم بتا بھی نہ سکتے یا اللہ تعالیٰ یوں کہہ دے کہ وہاں شبرحوم کھانے کو ملے گا بولے شب شبرخوم کیا ہے کبھی سنا ہی نہیں آپ نے آپ سارے پریشان ہو جاتے یہ مجھ سے کیا کہ شبرحوم اور بندر مال محمد لفظ جو کوئی ترجمہ نہیں کہ میں محمد لفظ کہہ رہا یہ لفظ میں نے محمد بنائے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے اس لیے اللہ نے وہاں کی نعمتوں کا نام جدا جانا نہیں رکھا وہی رکھا جو یہاں کی نعمت ہے لیکن یہ دھوکے میں نہ آئی ہو کہ جیسی یہاں کی ویسی وہاں کی بالکل نہیں بالکل نہیں حیرت انگیز چیز وہاں کی جالنا امنا انسان جاننا امنا ابکارن اربند لاہے ہاتھ سے جن کے نام ہے ہمارے ملیں گے ان کو عورتیں ہم عمر ملیں گی پھلوں کا منظر کھینچا عورتوں کا منظر کھینچا آگے اللہ کر رہے دوسرا منظر بھی ہے کہ کیا کہہ رہے وہ اصحاب شیمال اصحاب شیمال جن کے الٹے ہاتھ پہ نام ہے ہمارے ملے گا ان کا کیا ہوگا فی سمو میں وہ امین وہ ضلع

دوسرا منظر کہ جن کے الٹے ہاتھ کے نام عمل ملا دیکھ لو یہ سائنس والی باتیں ہوں جو دو سو پانچ سو سال کے بعد بعد میں بدل جائیں وہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں ہیں یہ پچاس کروڑ سال کے بعد یہی بدلنے کی نبی کی بات پہلی دن سے صحیح ہوتی ہے سائنس والی کے بعد دو سو پانچ سو سال کے بعد بدل جاتی ہے یہ بدلنے والی باتیں نہیں ہیں یہ بالکل قائم رہنے والی باتیں ہیں شمال جن کے ہوتے ہوتے ہیں کیا ہوگا کہ سما گرم گرم پانی میں ہوں گے اور گرم گرم ہوا ہوں گے اور کالے کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے اللہ حفاظت کرنا گرم گرم دھوئے کا سایہ تو بھی لا ماری ولا کریم وہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ سرحد بخشنے والا ہوگا تکلیف ہی دینا لا بار ولا کریم یہ کنہیں ملے گا انہم بلازادی کا مترفین یہ لوگ بڑے اشارم کے اندر اس کے پہلے دنیا میں رہے تھے اللہ کے حکم کی کوئی رعایت نہیں تھی وہ کالی سنا بڑے بڑے بنادی کرنے کے اندر انہیں کوئی کوئی چھیپ نہیں ہوتی بلکہ جم کے کرتے ہیں میاں مریں گے تو دیکھی جائے گی سنتے رہو یا ان مولوی ملاحوں کی سناتے رہتے ہیں تو مزے سے گزر رہی جب اس وقت میں جائیں گے اس وقت میں دیکھیں گے اللہ کسی کو نہ دکھاوے بھائی بڑا خطرناک معاملہ ہے ہاں سودی کاروبار ہوتے رہے رشوتیں لیتے رہے دھوکے دیتے رہے غمن کرتے رہے خیانت کرتے رہے اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے نمازیں چھوڑتے رہے ایک دوسرے کی ٹوٹیاں اچھالتے رہے اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے توبہ توبہ توبہ اور پھر اس کے اوپر وہ کہتے کیا دنیا میں جب ان کو جاننا اور جننا سنائی جاتی تھی تو وہ یوں کہا کرتے تھے مولانا صاحب جب ہم مر جائیں گے اور جب ہماری مٹی باقی رہ جائے گی اور صرف ہڈی باقی رہ جائے گی تو پھر سے دوبارہ ہم زندہ ہوں گے اور ہمارے باپ دادی اب آبا ہمارے بات دادا جی زندہ ہو جائیں تعجب ہے آج بھی آج بھی بہت سے حضور کے زمانے میں بھی آج بھی مولانا مٹی میں مل گیا ذرے میں ہو گیا اب کون زندہ کرے گا اسے اور جو لوگ جلاتے ہیں لاشوں کو تو رات کا ایک حصہ ہوا میں اڑاتے ہیں دوسرا حصہ پانی میں بہاتے ہیں اور تیسرا حصہ برگٹ میں دفن کرتے ہیں اب ان سب کو جوڑ کے زندہ کون کرے گا مٹی بن گیا ہوں میں کہتا ہوں زیادہ ادھر ادھر کے اینچ پینچ میں مت جا ادھر ادھر کے اینچ پینچ میں مت جا اتنی میری سن لے کہ اس وقت جو ہمارا بدن ہے آپ ہزاروں کی مقدار میں بیٹھے یہ سوا پانچ فٹ کا ہے ماں کے پیٹ سے آئے تھے ایک بارش کا تھا اور ماں کے پیٹ میں جب تھے تو منگل کا تھا اور اس کے پہلے یہ بدن منی کا گندا پترا تھا ہم جتنے بھی ہیں کیا ہیں ابتدا اس انسان کی کیا ہے منی کا گندا پترا اور منی کا قطرہ بننے سے پہلے یہ انسان کہاں تھا غذا اور خوراک میں غذا اور خوراک سے منی بنتی ہے اچھا غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان کہاں تھا سورج کی کرنوں میں ہوا کی لہروں میں بارش کے قطروں میں چاند کی روشنی میں تاروں کی تاثیر میں زمین کے ذرات میں اور کھاد کی گندگی میں یہ حضرت انسان بکھرے ہوئے تھے کہ نہیں تھے یہ سارے بکھرے ہوئے ذرات کر دی سورج کی کہاں سے چلی چاند کی روشنی کہاں سے تاؤں کی تاثیر کا حضرت چلی اور بادلوں کی بارش کا سے چلی سوچو یہ سب جگہ انسان بکھرا ہوا تھا پورے عالم میں بکھرا ہوا تھا اللہ نے سمیٹا سمیٹتے سمیٹتے سمیٹتے اللہ نے غذا بنا دی جب غذا بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت سے سکھایا تو پیٹ میں جا کے وہ منی بن گئی چند دنوں میں یا چند مہینوں میں منی بن گئی اب میرے میاں بیوی ملی تو ملنے کے بعد پھر وہ منی منتقل ہو گئی بچے دانی میں حمل ٹھہر گیا اس سے بچہ بنا اور یہ سوا پانچ فٹ کا انسان بنا تو یہ سوا پانچ فٹ کا انسان جو اس وقت میں ہے نا پچاس سال کا اگر ہے تو پچاس سال کے پہلے یہ کہاں تھا ہوا کی لہروں میں بارش کے خطروں میں چاند کی روشنی میں سورج کی کرنوں میں تاروں کی تاثیر میں زمین کے ذرات میں کھاد کی گندگی میں یہ بکھرا ہوا تھا ان بکھرے میں ذرات کو اللہ نے جمع کیا اور جمع کر کے جس نے ایک مرتبہ سوا پانچ فٹ کا بنا دیا کیا وہ اللہ اس کے مرنے کے بعد ذرات میں دوبارہ بکھیر کر کیا وہ دوبارہ کر قیامت کے اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جو ایک مرتبہ کر چکا ہے وہ دوسری مرتبہ زندہ کر سکتا ہے پہلے نہیں کر سکتا ہے نا بھائی اس کی خبر دینے کے لیے لاکھوں نبیوں کو بھیجا اور اس کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس بنا پر طے ہے کہ قیامت آئے گی بارش برسے گی انسان اگے گا اسرا کے دم سور اوکے گے اندر روح پڑے گی ماں کے پیٹ پہ جو بچے کا بدن بنا فرشتے نے اگر پھونک دیا تو روح پڑ گئی اندر یہاں یا ایک فرشتے نے پھونکا روح پڑ گئی وہاں ایک اجتماعی فرشتہ اسراف علیہ السلام ہوگا وہ پھونکے گا سب میں روحیں پڑ جائیں گی اور انسان زمین سے ایسے اگے گا جیسے آج سبزہ اگتا ہے اور جیسے آج اناج اگتا ہے اور جیسے آج پھل اگتے ہیں کزالی کا محض کضانے کا ترجیح کزالی کا محسوس اللہ تعالیٰ پہلے ساری ترتیب بتا میں کہتے ایسے ہی تم بھی نکلو گے کتنا چھوٹا سا بیچ تھا کتنا بڑا درخت بن گیا تو ایسے ہی تم بھی سوا پانچ فٹ کا بیج دفن کیا جائے گا اور جب اگو گے تو جنت میں جاؤ گے تو ساٹھ ہاتھ کا بدن بنا دیا جائے گا اور جنم میں جاؤ گے تو میں بتلا چکا کتنا لمبا چوڑا بدن ہوگا ونسا اتنا بڑا کیسے ہوگا ایسے ہوگا جیسے منی کے گندے قطرے سے سوا پانچ فٹ کا دنیا میں بنا تو جنت میں جائے گا تو ساٹھ ہاتھ کا بنے گا اور جہنم میں جائے گا تو سی بھی بڑا بنے گا وہاں سزا دینی یہاں انعامات دینے یاد رکھیو بھائی دیکھو قیامت کا دن آئے گا اور میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ بڑے مجمے میں میں نے مختلف انداز سے سمجھا دیا تھا پھر وہاں مجھے کچھ نہ کہیے بالکل نہ کہیے کہ مولی صاحب ہمیں تو سمجھ نہیں نہیں بالکل آج سمجھ لو یقیناً ہونے والا پانچ باتیں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن ایک تو ایک تین عمر کہاں گزاری اور تین جوانی کہاں گزاری تیری اور تو نے مال کہاں سے کمایا کہاں پر خرچ کیا اور جتنا جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا یہ اللہ پوچھے گا اللہ خود امتحان دینے والا ہوگا بیچ میں کوئی مترجم نہیں ہوگا کتنی گھبراہٹ ہوگی یہ پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا ہمیں لیکن گھبرائی دنیا کے اندر ہم دیندار بنے رہے اور دین پر ہم چلتے رہے بڑا مزہ رہے گا انشاءاللہ مرنے کے وقت فرشتے آئیں گے خوشخبریاں دیں گے اللہ کے سلام پہنچائیں گے ریحان کے گلدستے لائیں گے ہر گلدستے میں بھی اس قسم کا رنگ ہوگا ہر رنگ میں نئی نئی خوشبو ہوگی مانوس کریں گے کیونکہ یہ آدمی دیندار تھا اس نے بڑی تکلیفیں دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائی تھی اس بنا پر اب یہ بھرے گھر سے نکل رہا ہے اب اسے مانوس کریں گے فرشتے اور قبر کے اندر جب اسے لے جایا جائے گا تین سوال ہوں گے تینوں کے جواب دے دے گا برابر جواب دے گا امتحان میں پاس ہو گیا جنت کی کھڑکی کھول دی گئی جنت کے بچے بچھا دیے گئے جنت کے کپڑے پہنا دیے گئے اور اسے کہا جائے گا کہ نم سو جا جیسے بلنس ہوتی ہے صبح اور شام دو مرتبہ اس کو جگایا جائے گا کہا جائے گا دیکھ لے تیرا ٹھکانا جنت کا دیکھتا رہ گئی پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائی پھر سو جائے گا پھر یہ یوں کہے گا میرے اللہ جلدی سے قیامت کو قائم کر دی تو جو جنت میں دیکھ کے مزے لے رہا اس جنت میں داخل ہو کے مزے رب عقیم شاہ وہ تو یہ کہے گا اس کے بالمقابل جو مجرم ہوگا وہ جس وقت میں مرے گا تو مرنے کے وقت میں فرشتے اس کے چہرے پر ماریں گے اس کے کمر پر ماریں گے بڑی تکلیف ہوگی قدر میں اسے رکھا جائے گا تین سوال ہوں گے جواب نہیں دے سکے گا سانپ آئیں گے ستر اور وہ اسے کاٹیں گے آگ جلائے گی فرشتے زور سے ماریں گے اندھیرا اسے ستائے گا اور قبر اسے دبائے گی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی اور یہ چیخے مارے گا اور اس کی چیخے مارنے کی آواز کو انسان اور جنات کی سوائے سب سنتے انسان اور جنات نہیں سنتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ نبی ہوتا ہے اس کی آنکھ ایسا دیکھتی ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ان میں مثال دوں پتھر ہے بڑھ نہیں سکتا اس سے افضل جو ہے درخت ہے کوئی بڑا بڑھتا ہے پھل دھوپ ترکاریاں اس میں آتی ہے اس سے افضل یہ جانور ہے کہ بڑھتا بھی ہے آنکھ سے دیکھتا بھی ہے کان سے سنتا بھی ہے روٹی بتاؤ تو آتا بھی ہے ڈنڈا بتاؤ تو بھاگتا بھی ہے اتنی سمجھ اس میں بھی ہے اس جانور سے افضل یہ انسان ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے انجام کو بھی دیکھتا ہے چوری بھی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کو پکڑ نہ لے تو پہلے اس کا انتظام کرتا ہے انسان اتنی سمجھ بھی تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے انجام کو دیکھتا ہے وہ بیٹھ کے ٹیلیکس سے بات کر سکتا ہے ٹیلی فون سے بات کر سکتا ہے نئی نئی ایجادات کر سکتا ہے مفردات کو جمع کر کے مرکبات والا کھانا بنا سکتا ہے مکانہ دن کے بنا سکتا ہے کہ انسان جو ہے یہ جانور سے اس کا دیکھنا جانور سے زیادہ اس اس کا کا سننا جان سمجھنا بھی جانور سے زیادہ اچھا انبیاء علیہ السلام سلام جو ہوتے ہیں اللہ انسان کو نبی بناتے ہیں فرشتے کو نبی نہیں بناتے فرشتہ اگر نبی بنے تو اس کا ابتدا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اسے استنجا پیشہ پہانا کھانا پینا بیوی بچے ماں باپ کی خدمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ماں باپ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے فرشتے ہوں گے تو دن رات عبادت کرتے رہے تو ان کا اختتام کیسے کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی نبوت جو وہ انسان میں تھی نبی انسان ہوتا ہے اور اس میں انسانیت پر ساری باتیں ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشر بنایا اور قرآن پاک پہ اللہ نے کہہ کل انما مسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں اچھا انسان ہونے کے ناطے آپ کھاتے بھی تھے آپ کو بھوک بھی لگتی تھی پیاس بھی لگتی تھی پانی سے سیرابی بھی ہوتی تھی مدن میں پسینہ بھی آتا تھا سردی میں آپ کھچڑتے بھی تھے گرمی میں آپ کو گرمی بھی لگتی تھی اگر آپ آپ کو کوئی تلوار مارے تو خون بھی نکلتا تھا آپ کو کوئی پتھر مارے تو دانت بھی ٹوٹتے تھے آپ پر کوئی جادو کرے تو جادو کا اثر بھی ہوتا تھا آپ پر آپ کو کسی نے زہر دیا تو زہر کا اثر بھی ہوتا تھا تو ایک انسان میں جو ہوتا ہے وہ سارا آپ کو ہوتا تھا لیکن انبیاء گرام علیہ السلام تو سلام عام انسان جیسے نہیں ہوتے بلکہ اس سے اوپر ہوتے بول انما آنا بشر مشرق کو کہ میری طرف وہی آتی نبی کی طرف جو ہوتی ہے وہی آتی یہ وہی عام انسانوں کی طرف نہیں آتی اس لیے نبی کا دیکھنا عام انسانوں سے آگے کی چیز نبی کا سننا عام انسانوں سے آگے کی چیز اور نبی کا سمجھنا عام انسانوں سے آگے کی چیز اسے عام انسانوں جیسا مت سمجھو ہے تو وہ انسان لیکن عام انسان اسے افضل ہے اور ایسا افضل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان میں تشریف لے گئے فرمایا کہ ان دو قبروں پر خدا کا عذاب ہو رہا ہے اب یہ عذاب ہمیں تمہیں دکھائی نہیں دے گا اللہ کے نبی بھی دکھائی دے رہا اللہ کے نبی کو اس عذاب کی آواز سنائی دے رہی ہمیں زمین نہیں سنائی دے اسے اس کے کان وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اتنے آگے یہ بات نبی کرے گا کہ جس کو ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے وہ پچاس کروڑ سال کے بعد بھی نبی کہے گا اللہ کی طرف سے بتائی آپ سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے بعد آپ ذرا آگے ہو گئے پھر تھوڑے پیچھے ہو گئے لوگوں نے پوچھا حضرت میں کیا ہوا یوں فرمایا کہ نماز کے اندر میرے سامنے جنت دکھائی گئی مجھے میں ذرا آگے بڑھ گیا پھر اس کے بعد جہنم دکھائی گئی تو ذرا پیچھے ہٹ گیا اب یہ جنت اور کو مدینے میں رہتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینا یہ عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ کے نبی کی آنکھ دیکھ سکتی آپ کھانا کھا رہے تھے صاحب اور آپ سارے ایک لڑکا آیا اس نے ہاتھ ڈالا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ایک لڑکی آئی اس نے ہاتھ ڈالا آپ نے اس لڑکی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور یوں ارشاد فرمایا کہ تم اور ہم بسم اللہ کر کے کھا رہے تھے تو شیطان کو کھانے کے لیے نہیں ملا تو وہ لڑکے کو لایا تاکہ بغیر بسم اللہ کے داخل ہو جائے تاکہ شیطان کو بھی کھانے ملے تو میں نے لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا پھر لڑکی کو لایا بغیر بسم اللہ کے وہ کھا رہی تھی تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ پہ یہ شیطان آپ کو ہمیں دکھائی نہیں دیتا اللہ کے نبی کو دکھائی دیتا ہے فرشتے آپ کو ہم کو دکھائی نہیں دیتے اللہ کے نبی کو دکھائی دیتے فرشتے عام طور سے دکھائی نہیں دیتے یہ نے حضرت جبریل کو دیکھا بدر کے اندر فرشتوں کو مشرقین نے بھی دیکھا آج میں جان ہوتا ہے لیکن عام طور سے فرشتوں کا دیکھنا یہ نبی کا کام ہوتا ہے کہ خدا کا جو ایک ظاہری نظام ہے اس کے اوپر خدا کا غیبی نظام ہے جو دکھائی نہیں دیتا جیسے بدن کا نظام ہے ظاہری اور روح کا نظام ہے غیبی روح ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی تو ایسے ہی پہاڑوں پر جو فرشتہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا سمندروں میں جو فرشتہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہمیں سمندر دکھائی دے گا ہر جگہ اللہ نے فرشت رکھے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے اگر وہ فرشتوں والا خدا کا غیبی نظام انسان کے موافق ہو جائے تو یہ انسان کامیاب بن بن جاتا ہے اور اگر وہ فرشتوں والا خدا کا غیبی نظام انسان انسان کے خلاف جائے تو یہ ناکام ہو جاتا ہے لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ سب کیوں دکھائی نہیں دیتا میں تو تیری روح کیوں نہیں دکھائی دی تیری عقل کیوں نہیں دکھائی دی ہر چیز کو تو دیکھ کر مانے گا ہر چیز کو دیکھ کر مانے ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں بغیر دیکھے بھی مانتے تیرے اندر عقل ہے لیکن تو دکھائی نہیں سکتا تیرے اندر روح ہے لیکن تو دکھائی ہی نہیں سکتا ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے سارا اس کا بدن کھلا ہوا ہوتا ہے مریض کا لیکن ڈاکٹر ہوں نہیں دکھا سکتا ماننا پڑتا ہے کہ ہے ہر چیز ماننے کے لیے اس کے علامات دیکھی جاتی ہر چیز دکھائی نہیں دیتی اس کے علامت سے آدمی سمجھتا ہے ایک جنگل بیابان ہے اس کے اندر اونٹ جا اونٹ کی مہنگیاں پڑی ہوئی ہے اور اونٹ کے نقشے قدم ہیں نشانات ہیں پیر کے ایک دیہاتی آدمی نے مہنگی دیکھی اور نقش قدم اونٹ کے دیکھے تو دیہات کا آدمی یوں کہتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا اچھا موٹی اصل ہوتی ہے اس کی اس کو پوچھے تم نے اونٹ دیکھا اس کا میں نے اونٹ تو نہیں دیکھا لیکن اس مینگنی سے نقش قدم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا بغیر دیکھے مانتا جنگل بیا مان کے اگر بڑھیا قسم کا ایک مکان بنا ہوا ہے آپ نے دیکھا دیکھ کر فوراً آپ کے ذہن میں آتا کہ اس کا کوئی بہترین بنانے والا ہے حالانکہ آپ نے بنانے والے کو نہیں دیکھا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ایک حکیم صاحب آپ دوا لاتے ہیں آپ کہتے ہیں مریشن جی حکیم ثابت آپ نے ان کو طبیہ تعلیم میں پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ان کو حکمت کا تبابت کا سرٹیفکیٹ ملتے ہوئے دیکھا نہیں پھر آپ ان کو حکیم کیسے کہتے ہیں کہتے علامت سے لفظ دیکھ کے دوا دیکھتے تبھی ٹھیک ہو جاتی ہے نشانی ہے نشانی سے حکیم کو حکیم سمجھا نشانی سے اونٹ سمجھا نشانی سے مکان کا بنانے والا سمجھا حالانکہ حکیم کی سرٹیفکیٹ کو نہیں دیکھا حکیم کو تعلیم جاتے نہیں دیکھا مکان کو بناتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں بنا بنایا مکان دیکھ کر تو کہتا ہے اس کے کوئی بنانے بنانے والے ہیں اس کا کوئی بنانے والا ہے یہ تو سمجھتا ہے ارے بھائی تمہیں دیکھا تو دیکھا تو نہیں نشانی سے میں سمجھتا ہوں یہ علامت ہے اس سے میں سمجھتا ہوں تو دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ علامات سے نشانی سے سمجھی جاتی ہے بغیر دیکھے عقل ہے سب فرادی میں عقل ہے وہ عقل دکھائی تو نہیں لیکن وہ سوچ بوجھ کے کام کرتا آپ کی نشانی ہے اس کے عقل مند ہونے بس زندہ آدمی کیونکہ اس کے ہاتھ دیکھتی ہے کام سنتے اس سے آپ کو معلوم اس کے اندر روح ہے ہر ریڈی نہیں ہر چیز دنیا میں علامات سے سمجھی جاتی ہے میں یوں کہتا ہوں کہ تم پڑھے لکھوں میں عقلت دیہاتی جیسی بھی نہیں دیہات میں مینگنی دیکھ کر اونٹ کو پہچان رہا ہے اور یہ پڑھا لکھا اتنی بڑی زمین آسمان کو دیکھ کر خدا کو نہیں پہچان رہا مولانا اللہ میں دکھائی نہیں دیتے میں کہتا وہ اونٹ بھی دکھائی نہیں دیتا وہ تو بینگنی دیکھ کر اونٹ کو سمجھا تو تو زمین آسمان کو دیکھ کر خدا کو نہیں سمجھ سکتا اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جل جلال جلا لالو آیا ہر خلق السماوات والارض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألبانكم إن في ذلك لآيات للعالمين کہیں پر فرما رے لومی یتن کہیں پر فرما رے لومی یا کہیں پر فرما رہے رے لومی اناد کا لایا تل قومی یسما ان کی دادی کا لایا تل قومی جا ان کی زاد کا لا قرآن نے پھر بھی یہ چیز ایک چیز بتا دی اور اس کے اندر نشان یہاں ہے ان کے لیے جو ذرا فکر سے کام لیں جو ذرا عقل سے کام لیں جو سنیں تو صحیح یہ ہم اس کی ذرا سنیں تو صحیح سننے جیسا سنیں تو صحیح تو جیسے نینگنی سے اونٹ کو سمجھا ویسے زمین آسمان سے تو خدا کو سمجھ دکھائی دیا دینے کا نہیں تو جنت میں جائے گا دیکھے گا تو نبی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں دکھائی دیتی عام لوگ نہیں دیکھ سکتے اس نبی کی بات پر اعتماد کر کے جو چلا کا بیڑا پاک اور اگر نبی کی بات پر اعتماد نہیں کیا تو اس کا بیڑا گھر یہ خوب یاد رکھنا ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب خبر کا عذاب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اسے دکھا دیتے تو کتنی آپ کو محنت نہ کرنی پڑتی تو میں نے اللہ تعالیٰ اگر خبر کا عذاب دکھا دیتے تو پھر آسمانی کتاب کی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی پھر نبیوں میں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ نہ دکھا دے اللہ کی حکمت میں ہم دخل نہیں دے سکتے لیکن غور کرنے سے کچھ باتیں ہماری بھی سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ ان کانوں میں عذاب قبر کے سننے کی طاقت نہیں یہ اللہ نے نبی نے بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ اگر دعا کر دیں تو عذاب قبر کو تم لوگ سن سکتے ہو لیکن میں دعا نہیں کرتا کہ تم لوگ سنو اس لیے کہ اگر عذاب قبر کو تم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہی تم اپنی عورتوں کے ساتھ لذت نہیں اٹھا سکتے اور پھر تم جنگلوں کے اندر بھاگ جاؤ گے اور مردوں کو دفن نہیں کر سکو گے تو ساری دنیا کا نظام دھرم برہم پائلے دیکھو تو ہوائی جہاز پہ نہیں پہنچا ڈرائیور دیکھو تو ریل پہ نہیں پہنچا پیسنجر دیکھو تو اپنے وقت نہیں پہنچے سارے پاگل ہو گئے ساری دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا اس لیے اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ آزاد قبر کو چھپائے رکھا طاقت اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم حمور کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ اس کے پورنوں میں جب اتنی روشنی ہے کہ چاند اور سورج بھی دینا بند ہو جائے تو یہاں اگر ہوں آ کے کھڑی ہو جائے تو ہم تو سارے سارے اندھے ہو جائیں بلکہ مر جائیں میرا خیال ہے صرف اندھیری میں ہو بلکہ مر جائیں طاقت نہیں ہمیں ہماری آنکھ میں اللہ نے ہم کے دیکھ لی تھی اور نہ جہنم کے سانپ دیکھ لی تھی ہم نے طاقت دی رکھی وہاں کی نعمتوں وہاں کی خوشبوؤں کے سونے کی یہاں پر طاقت دی رکھی اس لیے اللہ نے وہ نعمتیں وہ تکلیفیں یہاں نہیں دکھائی اچھا دوسری مسلحت اس کے اندر کئی مسلحتیں ہیں لیکن یہ نہ دکھانے میں کئی مسئلے ہیں ایک مسلحت تو ہے جو میں نے بتائی اور بتائیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی کتنی رہتے ہوں اگر دیکھ لے گے آدمی تو پھر ایمان بے غیر نہیں رہتا خدا کی طرف سے اللہ نے ہم کو مکل... خدا نے ہمیں مکلف بنایا ایمان بھی کا بغیر دیکھے مانو آج اگر مانتا ہے تو نبی کی خبر کو مانتا ہے اور مرنے کے وقت مانتا ہے تو اپنی نظر کو مانتا ہے تیری نظر کا کوئی بھائی بھاؤ نہیں ہے نبی کی خبر کا بھاؤ نے مان دیا جتنے مجرم مرے اس وقت میں ان کو سانپ کاٹ رہے ان کو آگ جلا رہی فرشتے پیٹ رہے مار رہے اور وہ یہ کہہ رہے رب ہوں اللہ واپس کر میرے کو دنیا میں تاکہ میں اچھے اچھے کام کر کے آؤں گا اللہ کہتے اب میں واپس نہیں کروں گا تجھے دنیا میں واپس نہیں جا سکتا اب نہیں کروں گا واپس دنیا میں میں نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا آسمانی کتابوں کو میں نے اسی لیے بھیجا دوسرے کیوں نہیں مانا خوشک ماننا چاہیے تھا یہ خوشک مانتا اللہ نے اب ماننا اب ماننا مفید نے اب ماننا اپنی نظر کا ماننا چاند دیکھنے گئے رمضان کا کمزور نگاہ والے کو دکھائی نہیں دیا بڑی نگاہ والے کو دکھائی نہیں دیا تیز نگاہ والے نے دیکھ لیا بھائی کیے رہا چاند کمزور نگاہ والے نے کہا کہ بھائی مجھے دکھائی نہیں دیتا بہت کوشش کی آخر میں کمزور نگاہ والے کا تو جھوٹا ہے جھوٹے کہیں تھے کہاں چاند پورا چل نماز پڑھنے میں نماز پڑھنے کا مطلب صاف ہو گیا ذرا اچھا دکھائی دینے لگا بھائی ذرا یہ ادھر آئے دیکھ دکھائی دیتا ہے ہاں یار دکھائی تو دے رہا اور تو سچا آدمی لیکن اب یہ سچا اس نے کس کو کہا آدمی کو کہا نہیں اپنی نظر کو کہا اپنی نظر میں دیکھا تو اس کو سچا کہا اپنی نظر میں نہیں دیکھا تو اسے جھوٹا کہا پہلے تو جھٹا کر دیا اپنی نظر میں اب اس آدمی کو سچا کہہ رہا ہے آپ سب کہو گے کہ تم نے اس آدمی کو جو سچا مانا نہیں اگر آدمی کو سچا سمجھتا تو بغیر دیکھے بھی تو مان دیتا کہ چاند ہو گیا تم نے دیکھا تو مانا نہیں دیکھا نہیں مانا ایسے ہی جنت اور دوزر کو عذاب قبر اور رحمت قبر کو تو نے نہیں دیکھا نہیں مانا مرنے کے وقت میں دیکھا تو مانا تو نے ندی کی خبر کو نہیں مانا اپنی نظر کو مانا مرنے سے پہلے مانا تو نے ندی کی خبر کو مانا اور مرنے کے بعد مانا تو تم نے اپنی نظر کو مانا تیری نظر کا کوئی بھاؤ نہیں کی خبر کا کیوں بھائی بات سمجھ میں آ گئی سمجھ میں آ گئی اور دیکھو یہ سانپ اور یہ بچھو اور یہ قبر جا دکھائی دیں گے لیکن ہو رہا